تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدے کی خلافی کرے اور امانت میں گویا کہ خیانت کرے تو یہاں پر پہلے ہی مسلمانوں کو معاشرتی طور پر تاکہ معاشرے میں انتشار برپانا ہو جائے اللہ رب العزت کا دین حنیف اسلام واحد دین ہے جس نے ان تمام معاشرے کے لوازمات کو ملحوظ رکھا وعدے کو پورا کرنا معاشرے کا ایک بہت بڑا جد ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب کہیں مریض کو لٹاپوں میں آ رہا ہوں اور میں کل پہنچ جاؤں گا اور وعدہ کیا اور نہیں آئے تو مریض کا تو پھر کام ہو گیا تو المختصر وعدے کا وفا کرنا یہ معاشرے کا اصل نظام ہے اور اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو سارے معاشرے کا نظام درم بھرم ہو جاتا ہے اور قرآن میں سورہ معاہدہ کی ابتدا میں مسلمان مسلمانوں کو یہی تلقین کی ہے کہ جب تم وعدہ نہیں کرو اگر تم کر لو تو پھر کچھ بھی صورت ہو اس کو پوری طور پر کوشش کرو کہ تم کر سکو ہاں اگر تم آج آ جاؤ تو پھر تم پر اللہ رب العزت کا قلم نہیں ہے لیکن تمہارے پاس سہولت ہو اور تم اس وعدے کی گویا پابندی نہ کرو تو تحقیق تمہاری گرفت گناہوں کے تحت کر دی جائے گی اللہ وعدے کی پابندی کرنے کی توفیق فرمائے اس کے بعد حضرات محترم اللہ رب العزت نے حاجیوں کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ حج کے اندر وہ قربانی کہ جانوروں کو کس طرح لے جائے کیسے جانور لے جائے اور ان جانوروں کی اہمیت کیا ہے اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی تفصیل طور پر بیان فرمایا اب اور جگہ کے لحاظ سے یہاں پر مسلمانوں کو حرام چیزوں کا بیان بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا ہے وہ تقریباً دس چیزیں ہیں ایک ایک کر کے میں گنواتا ہوں آپ حضرات اس کو سماج فرمائیے پہلی بات جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ میتا مردار ایک جانور ہے مردار اس کو کھانا حرام ہے ان نما ہر نما آلیہ کمل مئی تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے دوسری بات ایسی نفاست آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گی ایسی نفاست تہارت اور زکاوت کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی اس لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ پاکی نصف ایمان تہارت نصف ایمان ہے اس لیے سرکار نے افکار نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے ایسے کپڑے پہن کر جس میں بدبو ہے یا اس کے پسینے میں بدبو ہے تو مسجد کے امام یا مسجد کے انتظامیہ کو پورا حق حاصل ہے کہ اس کو مسجد سے نکال دے اس لیے کہ دوسرے مسلمان کو ضرر پہنچ رہا ہے تو شریعت متحرہ اور دین محمدی نے سب سے زیادہ پاکی کا درج دیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو یہاں پر پہلی چیز فرمائی گئی کہ وہ جانور جو مردار ہو مسلمان اس کو نہ کھائیں اس کو کھانا حرام ہے دوسری چیز دم مصروف بہتا ہوا خون حرام ہے جانور کو ذبح کیا جو خون بہ رہا ہے اس کو استعمال کرنا حرام ہے اور وہ خون ناپاک ہے بہتا ہوا خون اگر جسم پر لگ جائے کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا لیکن کلیجی جو جانور کی کلیجی ہوتی ہے وہ خون سے بنتی ہے وہ بہتا ہوا خون نہیں ہوتا جمع ہوا خون ہوتا ہے اگر کلیجی کے ذرات آپ کے کپڑے میں لگ گئے اور اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے خون کو حرام کب کیا جو بہتا ہوا خون ہو مثال کے طور پر سوئی آپ کی انگلی پر لگی وضو ابھی آپ نے کیا سوئی لگی اور سوئی جب نکال نکل گئی تو صرف خون اتنا نکلا کہ چمکا تھا بہا نہیں تو اگر وہ خون کپڑے پر بھی لگ جائے تو ناپاک نہیں اور نہ ہی وجود ٹوٹا لیکن اگر زخم لگا اور خون نکل کر بہ گیا تو اب وہ بہنے والا خون ناپاک ہے اب یہ جہاں جہاں سے گزرے گا جسم کو ناپاک کرے گا اگر وہ بہتا وہ خون کپڑے پر لگ گیا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا لیکن اگر زخم لگا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں بہنے نہ دوں تو یہ بات اس میں قابل عذر نہیں ہوگی اب علماء کی اس میں بڑی ڈسکس ہوتی ہے بڑی بحث ہوتی ہے کہ بہنے کی تاریخ کیا ہے کتنا وہ بہے کتنا وہ بہے جو ناپاک ہو جائے تو علماء نے فرمایا بس اپنی جگہ کو چھوڑ دینا یہ بہنا ہے یعنی کوئی زخم لگا اور خون نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا یہی بہنے کے حکم میں ہے جگہ کو چھوڑنا ہی اس کے ناپاک ہونے کی دلیل بن جائے گی تو دوسری چیز جو اللہ نے حرام فرمائی ہے وہ بہتا ہوا خون ہے اس لیے آپ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں احتیاط فرمایا کریں کہ جب انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر جب انجیکشن نکالتے ہیں تو ایک تو اسپرٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو روئی کے اندر لگایا جاتا ہے اس سے تو اجتناب کرے وہ تو ایسی ناپاک ہے لیکن اگر ضرورت کے تحت اگر کرنا ہو تو روئی کو پانی میں ڈبو کر لگا دیا کریں اور جب تک گویا کہ اس کو روک کے رکھیں کہ وہ وہاں سے گویا کہ اگر وہ بہ گیا تو بہنے میں ناپاک ہے اور اگر اتنی تیزی میں نکل رہا تو اور آپ نے دبا دیا اس کو اتنی تیزی میں نکل رہا تھا کہ آپ نے دبا دیا اگر آپ نہ دباتے تو وہ جگہ بہ جاتی تو اس وقت علماء وضو ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں آپ دوبارہ وضو کر کے گویا کہ نماز ادا کریں گے جو عبادت کرنی ہوگی وہ ادا کریں گے لیکن انجیکشن لگانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ خون اتنی تیزی میں نہیں نکل رہا کہ جناب وہ بہنے کی صورت میں آئے صرف نکل کر وہ چمکا ہے صرف نکل کر چمکا ہے تو اس وقت آپ کو وضو کے فساد کا حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ اگر آپ وضو میں ہیں تو اسی وضو میں نماز ادا کر سکتے ہیں تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے شاہ فرمائی وہ خنزیر ہے ان نماز حرم علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو اللہ رب العزت نے حرام فرما دیا اب مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ایک بات یہاں پر میں اور بیان کرتا چلوں آپ کے سامنے منکرین حدیث ڈاکٹر غلام پرویز سر سید احمد خان وغیرہ جو قرآن کو حدیث شریف پر ایمان نہیں رکھتے حدیث کو کہا کہ جناب یہ لوگوں نے لکھی ہے اس کو ماننا ضروری نہیں ہر چیز قرآن کے اندر ہے جس کو قرآن حرام نہ کرے وہ چیز حلال ہوتی ہے تو ہم نے کہا دیکھیے قرآن کہتا ہے وہ لخمل خنزیر ہم نے خنجیر کے گوشت کو آرام کر دیا تو اب ہم منکرین حدیث سے پوچھتے ہیں کہ اس کی ہڈی اس کے پاؤں اس کا چمڑا یہ حرام ہے کہ نہیں اگر حرام نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ بھائی جو چیز قرآن نے حرام کی وہ حرام ہے جو نہیں کی وہ حرام نہیں ہے تو لہذا پھر وہ چیز آیا آپ کے نزدیک تلزس کا باعث ہوگی اگر نہیں ہوگی اگر آپ حرام کہتے ہیں تو قرآن سے بتائیے کہ جناب قرآن نے تو صرف لہم کی قید لگایا ہے کہ گوشت کو ہم نے حرام کر دیا ہے گردے کی تعریف اگر آپ پڑھیں تو وہ گوشت نہیں ہوتا کلیجی کی تعریف پڑھیں تو وہ گوشت نہیں ہوتا دل کی تعریف پڑھیں تو گوشت نہیں ہوتا تو آیا اس نجس جانور کے ان تمام آزادی کے جواب کا فتوا دے دیا جائے گا اسی لیے کہا کہ جو رسول پاک کے دامن کو چھوڑ کر بھاگتا ہے وہ در بدر ایسے ہی پھٹکار کھاتا ہوا گھستا ہے تو گویا کہ جو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا ضروری نہیں اس کے سر پر گویا کہ اعتراض ہے اب جو اللہ رب العزت نے آگے چیز بیان فرمائی کہ جناب اور وہ جانور وما اہل بھی اللہ اور وہ جانور جس کو کاٹتے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا جائے یعنی جس کو کاٹتے وقت بتوں کا نام لیا جائے اللہ رب العزت نے اس جانور کو حرام کر دیا اس کی تفصیل سمجھ فرمائیے یہ چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے بعض حضرات اس کا ترجمہ کر کے یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ وما اہل کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ وہ جانور حرام جس کو بتوں کے نام پر کاٹا جائے بلکہ کہتے ہیں یہ عام ہے یعنی ہر وہ چیز حرام جو غیر اللہ کے نام پر پکاری گیا ہم نے کہا اس سے آپ کیا مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں بولے ہم اس سے گیارہویں کو حرام کرنا چاہتے ہیں اس سے ہم تیجے کو حرام کرنا چاہتے ہیں اس سے ہم چالیسویں کو حرام کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا کیوں تو کہا یہ ساری چیزیں غیر اللہ کے نام پر پکاری گئی ہے اور ہر وہ جانور حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے ہم نے کہا نہیں جانور صرف پکارنے سے حرام نہیں ہوتا ذبح کرنے سے حرام ہوتا ہے اگر کسی شخص نے جانور کو ذبا کیا گویا کہ کسی ولی کے نام سے یا کسی اور کے نام سے تو بل اہل سنت فتوا دیتے ہیں کہ وہ جانور گویا کے مردار ہو گیا ہے جانور کو اگر ذبح کیا جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا جائے لیکن اگر جانور آ گیا زندہ ہے اور کوئی کہے گیارہویں شریف کا بکرا ہے یہ تیجے کے لیے لایا گیا ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا وہ کہتے یہ حرام ہو گیا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وما اہل عام کہ ہر وہ چیز حرام جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے جائے ہم نے کہا اس آیت کے ترجمے کو عام رکھ دیا جائے تو اسلام میں تو کئی مسئلے آپس میں لڑ جائیں گے وہ کس طرح بعید نہیں کہ قربانی کے دن ایک گھر میں سات سات سات بھائی بھائی بکرے لے کر آئے ہیں تو یہ بولیں گے یہ سات اللہ کے بکرے ہیں کیا بولیں گے یہ بڑے بھائی کا بکرا یہ اس سے چھوٹے کا بکرا یہ اس سے چھوٹے کا بکرا تو جناب یہ بکرے بھی تو انسانوں کے نام پر پکارے جا رہے ہیں وہ ماں اللہ ہر وہ جانور حرام جو غیر اللہ کے نام پر پکارے جائے تو اس کی حرمت آپ بیان کیوں نہیں کرتے ہیں اور بن اجماع گویا کہ اس کو صحیح کہہ دیا جاتا ہے تو پتا چلا ترجمے میں خیانت ہے میں پہلے مفسرین کے حوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ مفسرین کے جواب سے کرتا ہوں تاکہ اس پتا چل جائے کہ ہمارے متقدمین علماء جن کے کندھوں پر اسلام کی بنیاد ہے انہوں نے شاید کیا ترجمہ کیا ہے تو علامہ بیزابی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیزابی شریف جو ہر مکتبہ فکر کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اس میں ترجمہ کیا گیا اے لغیر اللہ یعنی آواز کو بلند کرنا غیر اللہ کے لیے یہ جانور کو ذبح کرتے وقت کافر اپنے بتوں کا نام لیتے یا عزا یا لات یا منات اللہ نے فرمایا جانور میں نے پیدا کیا کاٹتے ہو لات کے نام پر عزا کے نام پر وما بھی بغیر اللہ محبوب ہر وہ جانور مردار ہے جو بتوں کے نام پر کاٹا جائے ہاں میرے نام پر جو کاٹ دیا گیا حلال ہے تو اللہ نے عام فتوا نہیں دیا بلکہ اللہ رب العزت نے زبا کی قید لگائی ہے کہ کاٹتے وقت اگر بتوں کا نام لے لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا علامہ ابن جری رحمۃ اللہ علیہ اسی کا یہی معنی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن نے قطع بہا قطع ان تمام بزرگوں نے اس کا یہی معنی کیا ہے ماں زب غیر اللہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہے میں سمجھتا ہوں ایک متین شخص کے لیے یہ دو تفسیر کے حوالے کافی ہے ورنہ الحمد ہر تفسیر میں یہی لکھا گیا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے جس جانور کو حرام کیا ہے وہ وہ ہے کہ جب اس کو کاٹا جائے تو اس کو ذبح کیا جائے کاٹنے سے پہلے اس کو کسی کے بھی نام پر پکار دیا جائے تو جائز ہے جس کا ایک مسئلہ میں بیان کرتا ہوں فتوا عالمگیری شریف ہمارے فرقے کی بڑی مسلم کتاب ہے اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ ہندو نے اپنے بت کے نام پر ایک جانور کو پالا وہ بچہ سے تھا بکری کا بچہ اس کو پال کر جوان کیا اب وہ یہ ہو گیا کہ جناب وہ زبا کے لائق ہو گیا اور وہ جانور بڑا ہوا ہے پلا ہے اس بت کے نام پر اب ان کے فتح کے لحاظ سے تو حرام ہو جانا چاہیے بت کے نام پر پلا ہے لیکن فتح عالمگیری فرماتے ہیں کسی مسلمان نے اس کی چوری کر لی مندر میں جا کر بکرا چڑھا لیا مسلمان لے گیا گھر میں لے جا کر بسم اللہ اللہ اکبر کے کھا دیے اب آیا وہ حلال ہے کہ نہیں تو فتح عالمگیری ایک عالم نے نہیں پانچ سو علماء نے مل کر مرتب کی ہے اللہ کروڑ رحمت نادل فرمائے شہنشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ پر کہ انہوں نے اپنے دربار میں بٹھا کر پانچ سو علماء کو مشتمل کیا اور اس فتح کو مرقع کیا تو فرماتے مسلمان نے اس کو چوری کر لیا مندر کے بکرے کو لے گیا وہ بکرا جو بدھ کے نام پر لایا گیا تھا بدھ کے نام پر چھوٹا سے بڑا ہوا بت پر بلی چڑھایا جانے والا تھا لیکن مسلمان نے اس کو اللہ کے نام پر کاٹ دیا تو فرما دیا یہ جانور حلال ہے لیکن مسلمان کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی جانور حلال ہے لیکن مسلمان کو چوری نہیں کرنی چاہیے تو دیکھیے اگر غوث پاک کے نام سے بکرے کو پکارا جائے وہ حرام ہو جائے تو یہاں پر تو بدھ کے نام سے وہ چھوٹا سے لے کر بڑا ہوا ہے اور گویا کے پنڈت جی نے کہا تھا کہ کاٹنا ہوگا تو اسی بدھ کے نام پر کاٹوں گا اب پوری زندگی بدھ کے نام پر پڑا بڑا ہوا اور کٹنے کے قریب آیا تو مسلمان چوری کر کے لے گیا اور گویا کہ اس کو ذبح کیا اللہ کے نام پر تو وہ حلال ہو گیا اور فکا فرماتے ہیں وہ جانور تو حلال ہوا اس لیے کہ اللہ کے نام پر کاٹا گیا ہے زبا اللہ مسئلہ کسی کی مسئلہ زبر میں ہے ذبح کیا اللہ کے نام پر لیکن مسلمان کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی ایک بات نہیں جناب ہر چیز حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے ہم نے کہ اگر ہر چیز حرام ہے تو پھر آپ کی مسجد مکہ مکہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے یہ بھی غیر اللہ کے نام پر پکاری گئی مسجد مدینہ مدینہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے یہ بھی غیر اللہ کے نام پر پکاری گئی ہے مکی مسجد مدنی مسجد اقسام مسجد نبوی مسجد یہ تمام کیا یہ اللہ کے نام ہے نہیں اگر یہ فتویٰ دے دیا جائے تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے ہے کہ ہر وہ چیز حرام جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے تو یہ ساری مساجد بھی تو غیر اللہ کے نام پر پکاری گئی ایک بات اور سب سے بڑی بات چھوڑیے یہ آیت ہے کون سے پارے میں تو کہا جناب یہ چھٹے پارے میں بھی ہے اور دوسرے پارے میں بھی ہے ہم نے کہا کون سی صورت میں ہے تو کہا سورہ معاہدہ میں بھی سورہ بکر میں میں نے کہا سورہ بکر بکر اللہ کا نام ہے معاہدہ اللہ کا نام ہے تو قرآن کی ہر صورت غیر اللہ کے نام پر بکر گائے کو کہتے ہیں معاہدہ دسترخوان کو کہتے ہیں نسا عورت کو کہتے ہیں عمران گویا کہ حضرت مریم کے والد گرامی اور دیگر لوگوں کی نسبت سے بعد میں حضرت موسا کے والد کہا المختصر عمران بھی گویا کہ اللہ رب العزت کے نام نہیں آراف جہنم اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے اس جگہ کا نام گویا کہ آراف ہے سورہ نا سورہ قریش سورہ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں قریش قبیلہ ہے تو کہہ رہے اللہ کے نام ہے اگر یہ فتوا دے دیا جائے ظلم نہیں ہے اگر یہ فتوا دے دیا جائے کہ ہر وہ چیز حرام جو غیر اللہ اللہ کے نام پر پکاری جائے تو یہ قرآن کی صورتیں جو غیر اللہ کے نام پر رکھی جائے تو اس کو قرآن سے نکال دیا جائے گا بخاری اللہ کا نام نہیں ہے مسلم اللہ کا نام نہیں ہے ترمیزی اللہ کا نام نہیں ہے میتی اللہ کا نام نہیں ہے ابوداؤ اللہ کا نام نہیں ہے تو کیا ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا جائے گا پتا چلا ترجمے میں اتنی سی غلطی سے دیکھ کتنا بڑا فساد لازم آتا ہے تو ترجمہ وہی صحیح ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ بھی غیر اللہ ہر وہ چیز حرام نہیں جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے بلکہ وہ جانور حرام جو غیر اللہ کے نام پر کاٹا جائے غیر اللہ کے نام پر کاٹا جائے تو یہ چوتھی چیز اللہ رب العزت نے یہاں پر حرام فرمائی پانچویں چیز اللہ نے جو مسلمانوں کو منع فرمائیے وہ ہے منقیا یعنی گلا گھونٹ کر اگر کسی جانور کو مار دیا جائے تو اللہ رب العزت اشاع فرماتا ہے کہ وہ جانور بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے اس کے بعد مؤ یہ وہ جانور ہے جسے پتھر یا لاٹھی سے مارا گیا ہو اور وہ جانور مر گیا ہو تو اب یہ جانور بھی مسلمانوں کو گویا کہ استعمال کرنا ناجائز ہے حرام ہے کیونکہ یہ اس لیے ایک ایک جانور گنوائے جا رہے ہیں کہ قریش ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے مکہ والے ان چیزوں کو حلال سمجھا کرتے تو اسلام نفیس مذہب ہے وہ مردہ چیزوں کو حلال نہیں کہتا اس کے بعد اللہ رب العزت نے متردیا جو بلندی سے گر کر مر جائے جانور اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرام فرما دیا اس کے بعد ایک اور جانور کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے نفیحہ یہ وہ جانور ہے جب دو جانور آپس میں لڑتے ہیں اور ایک جانور جب دوسرے جانور کو سنگ مار دے سنگ مارنے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا تو جو مر گیا جانور وہ جانور کیا ہوا حرام اب جو سنگ مارنے سے مرا اور جو اوپر کسی وزنی چیز سے گرنے سے یا بلندی سے گرنے سے مرا یا لاٹھی سے مرا اگر یہ لاٹھی اور بلندی سے گرنے سے اگر یہ بچ گیا تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی کہ جب تک اس کے اندر سانس لے کر ذبح کر لیا تو جائز ہے لیکن اگر اس کیفیت میں وہ مر گیا تو اب مردار ہو گیا اور مردار کھانا مسلمان پر جائز نہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور چیز بیان فرمائی وہ ہے کہ وما حال نصب وہ چیز جو نصب کے لیے کاٹی جاتی وہ حرام ابھی نصب کیا چیز ہے تو کافروں نے ایک پتھر لگایا ہوا تھا اس پتھر کو وہ خدا کہتے تھے اور جانور لا کر اس کے نام پر کاٹتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اس پتھر والے جانور جو جانور کٹا اس پتھر کے نام پر یعنی جب جانور کو کاٹا جا رہا تھا تو اس نسب کا نام لیا گیا تو وہ جانور بھی مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شکار کا طریقہ بیان فرمایا کہ شکار میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تو علماء کرام نے فرمایا کہ پچھلے دور میں کتا یا شکرا یا باز یہ چیزیں شکار کے آلے ہوا کرتے تھے آج کل تو پستل ہے یہ کوئی اور چیز سے گویا کہ شکار کیا جاتا ہے مچھلی کا شکار تو گویا کہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جناب کیونکہ اس کا ذبح کا مسئلہ ہی مچھلی میں نہیں ہوتا جو زبہ کے مسئلے اس کے مسئلے میں میں گویا کہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو علماء نے فرمایا آپ کہ وہ شکاری جو اپنے کتے کو یا اپنے شکرے کو یا اپنے باز کو کسی شکار کے پیچھے دوڑائے آیا وہ کتا جا کر اس شکار کو پکڑ لے تو وہ شکار جو کتے نے کیا ہے وہ کھانا حلال ہے کہ نہیں تو فقہ نے اس کی چند رسمیں بیان فرمائی ہے اور چند شرائط بیان فرمائی وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو وہ جو فرمائیے پہلی چیز اس کے حلال ہونے کی ایک صورت ہے کہ شکاری جانور مسلمان کا ہو یعنی جو کتا وہ بھیج رہا ہے یہ کتا جس کا ہے وہ شخص مسلمان ہو ایک دوسری شرط اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو یعنی یہ نہیں کہ اپنے کھانے کے لیے گویا ہے اس نے سیدھا کہ اس جانور جو شکاری کا جانور تھا اس نے شکار پر ایسا حملہ کیا کہ اس کو خود کو کھانا تھا اور اس نے زخم نہیں دیا اور ایسی کھا لیا تو اس صورت میں حرام ہے لیکن اگر وہ کتا جانور کی طرف بڑا یا خرگوش کی طرف بڑا اور خرگوش کو اس نے زخم مارا اور زخم ایسا تھا کہ جو اس کے مرنے کا باعث بنا تو یہ دوسری شرط ہے کہ کتا جو جا کر شکار کر رہا ہے وہ کتے کا مالک مسلمان ہو کتے نے جس جانور کا شکار کیا ہو اس کو زخم دے کر مارا ہو تیسری چیز شکاری نے جانور کو کتے کو جب چھوڑا ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا ہو اپنے شکرے کو اپنے باس کو اپنے اس جانور کو جب چھوڑا ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا ہو چوتھی شرط یہ کہ اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو تو اسے بسم اللہ کہہ کر وہ ذبح کرے اور پانچویں شرط یہ کہ تیر سے اگر شکار کرنے کا جو ہے اگر کوئی شخص تیر سے شکار کرتا ہے تو اگر اس نے تیر مارا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور وہ تیر جا کر خرگوش کو لگ گیا اور خرگوش اسی وقت مر گیا تو وہ حلال اور جو شکاری کتے کی بحث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور جو شکار کا طریقہ بنایا وہ چار چیزیں کہ جب وہ شکار شکاری جو اپنے جانور کو بھیج رہا ہے اس کا مالک مسلمان ہو جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا ہو اس شکاری جانور نے جس کو شکار کیا ہو اس کو اس حالت میں مارا ہو کہ جناب اس کو زخم لگا ہو اور زخم اس کے موت کا باعث بنا ہو یا اگر وہ جانور اپنے منہ میں دبوچ کر اس کو لے آتا ہے اور اس کے مالک کے پاس وہ زندہ پہنچتا ہے اتنا وقت مالک کے پاس تھا کہ وہ اس کو ذبح کر سکتا تھا لیکن اگر ذبح نہیں کیا تو اس صورت میں وہ جانور حرام ہوا اور اگر یہ شرط نہیں پائی گئی تو جواب کی شرط میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی سورہ معاہدہ میں اللہ رب العزت نے ان تمام واقعات کو گویا کہ بڑے وسیع طور پر بیان فرمایا ہے اور ایک اہم مسئلہ آخری مسئلہ بھرا سما فرمائیے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس میں مذہبی معاملات کو سورہ معاہدہ میں بڑے تفصیل طور پر بیان کیا چاہے وہ حدث سے اصغر ہو یا اکبر وضو کے طریقے کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا غسل کے طریقے کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا اور ساتھ میں مسلمانوں کے جسم ان کی نکاہت ان کی کمزوری ان کی گویا کہ مصروفیت کو بڑا مروض رکھا گیا فرمایا گیا کہ جناب جو چیزیں وضو وضو توڑتی ہیں خون نکل گیا گیا گیا توڑ ٹوٹ ٹھیک ہے ری کے خارج سے وضو ٹوٹتا ہے لیکن قرآن میں اور اللہ رب العزت نے ان چیزوں پر غسل کا حکم نہیں دیا اس لیے کہ یہ چیزیں ری کا خروج یا جناب پیشاب کا آ جانا یہ انسان کے ساتھ بار بار ہوتا ہے دن میں کئی دفعہ ہوتا ہے اگر پیشاب ہو جائے یا پیشاب کر لے اس کے بعد نماز یا عبادت کرنے کے لیے غسل کا حکم دیا جاتا تو یہ بہت بڑی دقت کی بات ہوتی بہت بڑی مشکل کی بات ہوتی بندہ یہ کیا کرتا تو اللہ رب العزت نے انسان کی سہولت کے لیے اس کے قائم مقام حدث اصغر وضو کے طریقے کو بیان فرما دیا ہے کہ جناب جب تک تمہیں انزال کی کیفیت نہ ہو تو اس وقت تک تم پر غسل فضر نہیں ہوتا اور اگر اس سے پہلے کے جتنے معاملات ہیں کہ جناب پیشاب کر لیا یا ری کا خروج ہو گیا یا جسم سے خون نکل گیا تو اس صورت میں صرف وضو فرض ہوتا ہے غسل کی فرضیت کا مسئلہ قرآن نے بیان نہیں کیا اور وضو کی فرضیت کو اللہ بیان فرماتا ہے یا اے ایمان والو جو تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو نماز پڑھنے کا ارادہ کرو فر سلو اپنے چہروں کو دھو لو یعنی پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ٹھیک ہے داڑھی والے حضرات کے لیے مسئلہ توجہ کے لائق ہے کہ جس کی داڑھی بہت زیادہ گھنی ہے اندر کی کھال نظر نہیں آتی تو اگر وہ بظاہر بال جو باہر کے ہیں اس کو بھگا لے تو اس کا گویا کہ چہرہ حکم ہو جائے کہ کس نے چہرہ دھویا ہے لیکن اگر کسی کی داڑھی ایسی ہے کہ اندر کی جلد دھویا کے نظر آتی ہے تو اس کو اندر کی جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے اور وہ ہے پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوٹی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پھر اللہ رب العزت نے آگے شاہ فرما آئی دیا کو ملن مرافق اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو اور کوہنیوں تک اس طرح دھونا ہے کہ کوئی بال خشک نہ رہ جائے اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوا اس کے بعد سماج ہے بم سہوبی اوسی اپنے سروں کا مسا کرو اب کتنا مسا کرے اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے کہ چوتائی سر کا مسا کرنا سرکار کی سلاط اسلام کی سنت تھی اس اجمال کی تفصیل سرکار کی حدیث میں ہے تو لہٰذا چوتائی سر کا مسا مسا کس کو کہتے ہیں ہیں ہاتھ کو تر کر کے پھیرا جائے ہاتھ کو تر کر دیا جائے پھر یہ ہاتھ کسی اور چیز میں استعمال نہ ہو یہ ہاتھ جس کو آپ نے بھگایا ہے تو یہ اگر اس سے آپ کا مسا کرنا ہے تو اس سے آپ مسا کریں گے لیکن اگر یہی ہاتھ آپ نے جسم کے کسی اور آدھا پر لگا دیا تو یہ ہو گیا مستعمل اب آپ کو دوبارہ اس ہاتھ کو تر کرنا پڑے گا مسا کرنے کے لیے اور یہ مسا آپ کریں گے چوتھائی سر کا اب یہاں پر چار فرض بیان کیے گئے تیسرا فرض آپ کے سامنے بیان کر دیجیے چوتھا فرض یہ ہے جو اللہ رب العزت وہ ار وہ ار القابین اس میں اہل تشیح اور اہل سنت کا اختلاف ہے وہ ار ال القابین اہل تشیح کہتے ہیں پاؤں کا مساج کیا جائے اور اہل سنت یہ کہتے ہیں پاؤں کو دھویا جائے وہ کہتے ہیں یہاں پر وہ ار جلقم ہے یہ نہوی گرامری بحث ہے میں آپ کے سامنے اگر پیش کروں تو شاید کوئی حضرات سمجھ نہ سکے لیکن کیسے ریکارڈ ہو رہی ہے شاید کوئی شیعہ سنے تو میں اس کے لیے یہاں پر اتنی بات کر دوں کہ ہم اہل صورت و جماعت اس کا عقب ایڈیا کم پر کرتے ہیں کہ جناب جس طرح ہاتھ کو دھویا جائے گا اسی طرح یہ گویا کے پاؤں کو دھویا جائے گا ایک بات شیعہ حضرات اس کا مسا کرتے ہیں لیکن میں چیلنج سے کہتا ہوں چیلنج نہ سمجھے تو درس عبرت سمجھے اور وہ یہ ہے کہ میں شیعہ حضرات کی کتابوں سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت علی پاؤں دھویا کرتے تھے شیعہ حضرات کی بڑی مسلم کتاب نہج البلاغا جو قرآن کے بعد سب سے مسلم کتاب ہے جس میں حضرت علی کے خطبے بیان کیے گئے اس میں سری سید شریف ربی جو اس خطبے کا جمع کرنے والا ہے اس نے حضرت علی کے وضو کے طریقے کو جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ آخر میں حضرت علی کے پاؤں کو دھویا ہے ٹھیک اور کشف الغما جو شیعہ حضرات کے اماموں کی تعریف پر اماموں کی سیرت پر بھی مستند کتاب ہے اس کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر چوبیس پر یہ عبارت ہے کہ حضرت موسا کاظم کے پاس آپ کا ایک محد آپ کا ایک عاشق اظہار آیا اور کہنے لگا حضور آپ مجھے وضو کرنا سکھائیے تو حضرت موسا کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وضو کا طریقہ سکھایا کہ تو تین بار ہاتھوں کو دھو لے تین دفعہ کلی کر لے تین دفعہ پہ پانی ڈال لے تین دفعہ چہرے کو دھو لے تین دفعہ ہاتھوں کو دھو لے پھر تو مسا کر لے اور پاؤں کو دھو تو یہ شیعہ حضرات کی بڑی مستند کتاب ہے تو لہذا یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو پاؤں نہیں دھوئے گا وہ کافر ہو جائے گا یہ مسئلہ عمل کی رکھتا ہے لیکن مجھے شیعہ حضرات کے تعصب پر حیرت ہوتی ہے کہ حال ہی کل پرسوں کی بات ہے شیعہ کا سوال میرے پاس آیا کہ لگا اگر آپ حق پر ہیں تو ثابت کریں کہ پاؤں دھونا چاہیے کہ نہیں دھونا چاہیے اور میں نے کہا جناب یہ مسئلہ کوئی ایمان کا ہے کہ آپ اگر حق پر ہیں تو ثابت کریں کہ پاؤں دھونا چاہیے کہ نہیں دھونا چاہیے میں نے کہا پاؤں دھونا نہ دھونا یہ ایمان کا مزار ہے یہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا ایمان کا مدار ہے یہ محمد رسول اللہ پر عمل کرنا ایمان کا مدار ہے تو آپ دیکھیے حسب دیکھیے تعصب دیکھیے کہ پاؤں دھونا ثابت کر دیجیے اگر آپ حق پر ہیں تو میں نے کہا ہم نے آپ کی دونوں کتاب کا حوالہ دے دیا ہے اور حوالے کے لیے آپ ہمارا تشریف جا سکتے ہیں ویب سائٹ پر اگر آپ آپ ہمیں مطالعہ کریں تو ہم اسکین کر کے آپ کے بزرگوں کی عبارت آپ تک پہنچا سکتے ہیں کہ حضرت مسا قابل نے بھی پاؤں دھویا ہے حضرت علی نے بھی پاؤں دھویا ہے آپ پہلے ہم پر فتوا لگانے کے لیے پہلے اپنے بزرگوں کی طرف فرمائیے اللہ ہدایت فرمائیے تو حضرات محترم یہ سورہ معاہدہ کا خلاصہ تھا دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے کہ ہم نے جو شرعی مسائل بیان کیے ہیں اس میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں اللہ رب العزت ہمیں اس سے معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور صحیح عقائد کی ترویج اور اشاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور جتنا اس سے پہلے درس ہوا ان سورہ مبارکہ کا تصور کر کے ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم اس کی برکتوں سے ہم تمام کو مستفید فرمائے الحمد رب